حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو کی جانب ہوتی مجھ پر چادر ہوتی اور اس چادر کا کچھ حصہ آپ کے پہلو کی طرف سے آپ پر بھی ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سنتالیس